www.attableek.com The Reviver of Iman قابل احترام اور قابل احتراب صد احترام بھائیوں دوستوں عزیزوں یہ چار چیزیں وہ ہیں جسے دنیا کا ہر فرد چاہتا ہے ہر فرد جو آدم کا بیٹا جو ہوا کی بیٹی ان چار چیزوں کو ہر ایک چاہتا ہے سب سے پہلے ہر ایک پوری دنیا میں امن چاہتا ہے وہ مشرق والے ہوں مغرب والے ہوں شمال والے ہوں جنوب والے ہوں دیہات کے ہوں شہری ہوں کوئی سا ہو زبان کوئی سی بولتے ہوں کاروبار اور کام دھندا کوئی سا کرتے ہوں ہر ایک چاہتا ہے امن سے رہے اس کی جان اس کا مال اس کے عزت آبرو اس کے بہو بیٹے یہ سب امن سے رہے یہ پوری دنیا چاہتی ہے دوسری چیز ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہ ہو ہر ایک مجھ سے محبت کرے گھر کی بیوی سے لے کر عالم کے آخر انسان تک بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے شوہر چاہتا ہے بیوی مجھ سے محبت کرے ماں باپ چاہتے ہیں اولاد اولاد چاہتے ہیں ماں باپ سے غریب چاہتے ہیں امیر امیروں سے چاہتے ہیں کہ غریب ان سے محبت کرے تاجر گاہک سے گاہک تاجر سے چھوٹی نوکری والے چاہتے ہیں بڑی نوکری سے چھوٹی حکومت والے چاہتے ہیں بڑی حکومت والے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہ رہے ہر ایک مجھ سے محبت کرے دو تیسری چیز ہر ایک چاہتا ہے کہ روزی روزگار اس کو اچھا ملے کوئی پھوکا نہ مارے پریشان نہ ہو اس کے لیے روزی کے دروازے کھلے اس کے روزگار اچھے چلے ہر ایک چاہتا ہے چونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے اس موت کے بعد کی زندگی بھی ہر ایک کی اچھی بن جائے یہ چار چیزیں تمام بشریت کے درمیان مشترک ہے اور ان چاروں کا قربان جائیں قربان جائیں قربان جائیں کالی کملی والے کے آپ کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں کی ایک خصوصیت ہے بات مختصر اور علم کے سمندر بھرے ہوئے علماء نے حدیث کا ٹکڑا لیا ہے اور کتنے استمبات کتنے مسائل کیسی کیسے کیسے نکات کیسے روز و اثرات انہیں میں سب سے پہلے جب آپ کے سر مبارک پر نمورت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی وسراجا منيرا رے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بچیر و نذیر بنا کر داڑی بنا کر کہ آپ کے ذریعے ہر بندے بندی کا سیدھا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ ہر ایک اپنے خالق و مالک کو پہچانے پھر آپ کے کے بابرکت میں ایک مجموعہ انسانوں کے درمیان ایسا تیار ہو جائے جو ظاہر و باطن قلب و قالب عقیدہ عبادت احمد اخلاق معاشرت سماج و سوسائٹی انفراد اجتماع اندھیرا اجالا زندگی و موت ان تمام میں مکمل آپ کے والے سانچے میں جلا ہوا وہ تاجر ہوں کاشکار ہوں باغات کے مالک ہوں غریب ہوں امیر ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں کوئی ہو جو آدم کا بیٹا جو ہوا کی بیٹی آپ کی حیا کے بابرکت نہ وہ مجموعہ تیار ہو جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ان ساری ذمہ داریوں کو اپنے پورے حق کے ساتھ ادا کیا اور سارے مجمع نے اربات کے میدان میں گواہی دی اور اللہ کو بھی گواہ بنا دیا آپ کا پیغام پہنچا دیا بشریت کے ساتھ گرفائی کا معاملہ کیا اور جو جتنے اندھیروں میں تھے ان کو اور ان کو روشنی نظر آئی اور ان کے ساتھ ان ان کا سماج بنا ان کی معاشرت بنی ان کے اخلاق بنے وہ آپ کے بنے اور آپ ان کے ہو گئے آپ سب نے گواہی دی اللہ کو گواہ بنایا اس سارے کو اس سارے کو ایک کلمے میں یہ کلمے تو ہی اللہ محمد الرسول اللہ الفاظ کے اعتبار سے اتنا مختصر ہے کہ اگر کوئی انگلی کے پوروے کے برابر کے پرچے پر لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے لیکن یہ دو دن سے جو ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں کل جتنی باتیں سنیں گی مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتوں کی دنیا حقوق حقوق حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے آخر مزور کی جگہ ہے آدمی کے ساتھ آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو بندوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوں آدمی کا رہنا سہنا کیسا ہو بیوی بچوں کے ساتھ کاروبار کھانا کمانا پہننا اور کرنا شادی بیاہ یعنی اکیلے میں مجمے میں وہ جتنا وہ سارا اس کلمے میں آپ نے بھر دیا اتنے مختصر میں وہ آپس کی محبتیں ایمان میں کہ جہاں ایمان آیا آپس میں محبتیں آئے گی ایمان آیا امن لائے گا الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ايك اکیلی ذات الله کی وحده لا شريك له وحده لا شريك له اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے ایک اکیلا تنے تنہا جو ہوا جو ہوا جو ہوا ایک اکیلے اللہ کی ذات سے ہوا جو ہوا اللہ کے کرنے سے جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے اور آگے جو کچھ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی سے ایک آدمی کے ساتھ ایک فیملی کے ساتھ ایک غریب کچھ والوں کے ساتھ ایک شہر صوبے ملک والوں کے ساتھ عالم کی چار اقادیم کے درد والوں کے ساتھ جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا پچھلی امتوں میں پچھلی قوموں میں اسی لیے قرآن ایک ایسی کتاب اللہ نے دی حضور پاک سب کے واسطے تمام نبی دعوت لے کر آئے اور اپنے ساتھ علم لے کر آئے تورات آئی جیل آئی زبور شہیدے اور تمام کتابوں کے تمام مضامین ہفتہ کا جامعہ اب مزید بڑا کتنی بشارتیں کیسے وعدے کتنے انعامات اور کیسی رہبری کہ اس میں آدمی صحیح راستے پر چل سکے وہ سارا قرآن اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ورمایا امداری ان تم ابدا کتاب و سنت رسول جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو پیچھے والوں کے لیے میراج چھوڑتا ہے زمین مکان پیسے کاروبار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا معاشر الانبیاء لا نورث آرم ولا درہما ہماری پوری پیغمبروں کی جماعت علیہ ارے و تسلیمات پیچھے والوں کو پیسے بھولنے کا وارث نہیں بناتے وانما نورث العلم شو علم لے الهم ہم آئے ہیں علم دیا واعلم واعلم انه لا اله الا هو واعلم انه لا اله الا الله پہلا علم الله کے علاوہ کوئی کے علاوہ کوئی کچھ نہیں نفع نقصان عزت ذلت بنانی بگاڑنی سب ایک اکیلے پہلا علم یہ کیا اب جیسے حضرت مساج شراد تقریب کو جس ماحول میں تھے وہ ماحول فرعون کا ماحول جو خدائی کی ڈینگے مارتا تھا انارا بک آنا اور کتنے ہزار بچوں کو سباہ کیا گاجر مولی کی طرح کٹوایا ماں کے پیٹ چڑوائے حمل ضائع کروائے اس وقت بھی حق تعالی شانوں نے فإنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر किस माहौल كتنا ظلم وشتم जुल्म اور عدمیت کی کوئی چیز की कोई चीज उस جیسے زمانہ جاہلیت کے بارے میں معذرقین نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیہ آوری سے پہلے کے جو زمانہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے کہ ان کی جہالت اس کو تعبیر کرنے کے لیے ڈکشنری بھی اور لغت میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ایسا ہی ماحول کا پڑا پھران کا اس کو نشہ تھا اپنی حکومت کا اور عجیب بات تھا بہت غریب گاؤں میں رہتا تھا تربوز بیچتا تھا اب گاؤں میں تو تربوز ویسے بھی سستے ملتے ہیں دو روپے کے دو آنے کے چار آنے کا ایک تربوز اس کو کسی نے پٹی پڑائی سٹی میں چلا جا بڑے شہر میں چلا جا شہر میں فروٹس جو ہے وہ بہت مہنگا بکتا ہے یہ کہہ رہا تھا تھوڑے دنوں میں تو مالدار ہو جائے گا جیسے جیسے آج کل لوگ بہت پتیاں پڑھاتے ہیں کوئی چلے جاؤ انگلینڈ چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ کینیڈا چلے جاؤ افریقہ چلے جاؤ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ایک صاحب آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں جا رہے تھے دبئی تو حضرت انہوں نے کہا کہ حضرت دعا فرمایا کل میں دبئی جا رہا ہوں اپنی نوکری تو حضرت رحمتہ اللہ اچھا بھائی تو پھر دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کیا نا ایک اکیلی ذات اللہ کی وحدہ لا شریک اللہ اسی لیے اس کے اسمائے حسنا او نسما حسنا کے ذریعے دعا مانگو تو وہ قبول بدرو بہا ان للہ تعالیٰ کس آتم ہے تسرین قسمن وللہ الاسماء الحسنا بدرو بہا اس لیے ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ اس وقت لوگ اپنے روزی روزگار کے مسئلے میں اتنے پریشان اور اتنی دو اور اتنے تکے پچے جو کما رہے ہیں کھانے کے لیے اس کھانے کا وقت نہیں ملتا سینڈوچ بنا لیا کھا لیں گے بس کھا ہے جہاں کام کرتے ہیں وہی ٹیفن کے لیے منگوا لیا اور کبھی دو وقت کا ایک وقت میں کھا لیا اب آج لوگوں کا حال تو یہ کہ جوتا اتارنے کی فرصت میں اتنا تھک جاتے ہیں جوتے پہنے سو جاتے ہیں یہ کیا روزی روزگار کے پیچھے یہ ایسے لگے ایسے لگے کہ رزاق ہی کو بھول گئے اس میں کوئی شک نہیں ہمارے ذمے ہے ہمارے جیسے بیمار ہو تو دوا کرو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ اللہ کے بندو دعا کیا کرو فرما رہے ہیں اسباب بھی اللہ نے بنائے ہیں بھوک لگے تو کھانا کھاؤ کھانا تلاش کرو کھانے کا انتظام یہ ہمارے جن نے کیا ہے لیکن ایسا کمانا ایسا کمانا کہ جو اصل لذات ہے اس لیے ہمیں سب سے پہلے ایمان دیا آمن تو بلّہ تین وقتوں سنی ولی مل آخر غلفی و بعد الموت جتنا جو کچھ مقدر میں اللہ نے لکھ لیا ہے ایک چاول کے دانے کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جو مقدر اس لیے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کے لیے معمولی سی سوئی کے برابر کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پہاڑ جیسا کوئی مسئلہ آ جائے گھریلو کاروباری سماجی کسی بھی لائن کا ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان تو یہ پہاڑ جیسے مسئلے کو رائے کا دانا بنا دیتے پر قصہ خود حضرت جی نے سنایا چار لڑکے ماں باپ کو لے کر جدے سے مکہ مکرمہ آزاد اللہ شرفا لے لے کر گئے اور اما ابا سے کہا کہ آپ یہاں تو آپ کریں نماز پڑھیں قرآن کریں ہم پھر آپ کو لے جائیں گے ماں باپ کو حرم میں چھوڑ کرو چارو بھائی روانہ ہو جدے جدے لیے راستے میں حادثہ ہو گیا اور چاروں بھائی شہید ہو گئے چاروں بھائی ان کے والد کو خبر پہنچائی وہ حیرم میں تھے کہ ایسا حادثہ ہوا چاروں بیٹے ان کی زبان پر کیونکہ ایمان ایمان ایمان جس کی ہم تقریریں کرتے ہیں نا وہ تو دل کی آواز ہے جو زبان ترجمانی کرتی ہے نہ واویلا کچھ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گئیوں کے طور پر بھی فرمایا تھا کہ یہ کلمہ ایک اکیلی عورت ہیرا سے چلے گی اکیلی اس کے ساتھ کوئی نہیں مدینے تک آئے گی عصمت آبرو جان مال ہر چیز اس کی محفوظ اور عجیب حاکم شہزادے بھائی کے بیٹے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ حق اللہ کے ہر بات حق اللہ سچے اللہ کے بات سچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے آپ کا ہر ارشاد سچا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس وقت اس لیے اصل ہے جو ہے ایمان مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان تحریک ایمان امت کے جتنے طبقات ہیں اور ہر طبقے کے تحت جتنے افراد ہیں اس محنت کے ذریعے اس کام کے ذریعے ہر ایک کا ایمان روزانہ حرکت میں اس طرح آ رہا ہو کہ وہ ایمان مطلوب تک پہنچنے کی کوشش میں ہو ایک ایمان تو ہمارے پاس ہے جس کو ایمان موجود کہتے ہیں اور ایک ایمان ایمان مطلوب تھا جو صحابہ کے پاس تھا اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ فرماتے ہیں تعلم ایمان ہم نے پہلے ایمان سیکھا یہ ایمان سیکھنے کے لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان ایک میں یہ کامت شروع ہی میں چار مرتبہ اللہ اکبر من نے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے باپ کو دیکھا نہ ماں کو پہچانا نہ کچھ کہہ سکتا ہے تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر اور یہ تیرا زندگی بھر کا سبق ہے جیسے استاد سبق دے کر سنتے ہیں اور اگر صحیح سناتا ہے تو انعام بھی دیتے ہیں شاباشی بھی دیتے ہیں اور اگر گڑبڑ کرتا ہے تو ہم بھی پکڑواتے ہیں کان بھی پکڑواتے ہیں اسے پیٹک بھی کراتے ہیں زندگی بھر کا تیرا یہی سبق ہے جب مرے گا اس وقت بھی تجھے انہیں چار تکبیروں کے ساتھ رخصت کریں گے اس کے بیچ میں ابھی تو نے ہاتھ نہیں کھولی ہے پھر آپ کو گا آسمان زمین چاند سورج حکومتیں دولتیں سونے کے پہاڑ پیٹرول کے کنویں نہ جانے کیا کیا دیکھے گا خبردار خبردار اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر اکبر یہ تیرا سبق کھلا جگہ کی کرنسی اور کھلا جگہ کی کرنسی اور کھلا جگہ کا دنار کھلا جگہ یہ سب سامنے آئے گا اللہ اکبر سب سے بڑی ذات اللہ کی اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان سیکھنا ہے ایمان بنانا بھی ہے ایمان کو قوت پہنچانی اور ایمان کو پکا کرنا ہے ایسانی کے ذرا سے میں ڈاواں ڈول ہو جائے زمین ہلے ہلے دس دفعے آسمان گرے پچاس دفع مشرق مغرب ہو جائے ایمان والے کے ایمان میں تصدق نہ آئے جیسے صحابہ کی شفت میں قرآن میں کہا حتائی ولا کے الحناجر حالات حالات حالات ایسے آئے کہ کلیجے منہ کو آئے لیکن زیادہ ایمان تسلیمان ان حالات میں بھی ایمان کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ ایمان بنانا ہے ایمان کو پکا کرنا ہے ایمان کو بچانا ہے اور پھر ایمان کو پھیلانا ہے یہ ایمان کے تقاضے ہیں جیسے ابھی تھوڑی میں جیسے جب بھی جوڑ ہوتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے پھر تشکیل ہوتی ہے تو تقاضے رکھتے ہیں نا یہ ایمان ہم سے تقاضے کرتا ہے ایمان بناؤ اس ایمان کو جیسے صحابہ کے ایمان کے بارے میں آیا کہ ان کی سلابت افسوس بہت اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے صحابی کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا ایمان اللہ کی ذات و شفات پر ایمان جنت پر دوزخ پر آخرت پر یہ سارا ایمان بتایا صحابہ کہتے جیسے آنکھوں سے دیکھ ہیں اور ہر پہاڑ کے پیچھے سے خوشبو آ رہی جنت کی وہ ان کی قوت شام آبھی جیسے بعض ملتا ہوتا نا یہ میونسپلٹی کے جو گاڑیاں ہوتی ہے پورے شہر کا اور مختلف محلوں کا میلہ اٹھا کے جاتی ہے تو ایک آدمی تو اور تو ناک پکڑ لیتا ہے دوسرا پوچھتا کیا بات ہے ارے دیکھتا نہیں ہے سارے شہر اچھا مجھے تو تیری ناک بند ہے سارے شہر کا اتنا میلہ سڑک بھر کے جا رہا لان لگی ہوئی ہے عبد اب ہاں اسی لیے کہا قرآن میں خوشبو ہے قرآن کی تلاوت میں خوشبو ہے بتائیے قرآن پڑھو یہ آ رہا ہے مہینہ قرآن کے نزول کا بھی مہینہ قرآن والی زندگی کو اپنانے کی محنت کا مہینہ بھی اور فرشتوں کے اترنے اسلام کی تاریخ کی ابتدا کا مہینہ جو رمضان مبارک اسی پر پھر اللہ نے خوش ہو کر عید دی چاہیے اور عید کی رات کو لئے رت الجائزہ کہا یہ سارے اسباب اللہ نے دیے ہیں لیکن جیسے حضور نے فرمایا جا تو رہا ہوں تمہارے درمیان سے جیسے باپ جاتا ہے تو اولاد یقین اب کیا اگر باپ نے ان کے رہنے کے لیے مکان کا کاروبار کا کوئی انتظام کیا ہے تو اور اگر باپ نے نہ رہنے کو مکان نہ کوئی کاروبار نہ کوئی چیز کوئی سڑکوں پر چیز مانگتے ہیں جی؟ ہم یتیم ہیں ہم کو دے دو ہم ہیں ہمارے پاس مر گئے خبردار خبردار تمہیں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں کسی کا مرحمے منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں جو چاہے تمہارے جذبات کو جو چاہے تمہارے خیالات اور تمہاری فکروں کو جو چاہے تمہارے ایمان و توحید کو جو چاہے تمہارے ایمان رسالت کو جو چاہے تمہارے عقائد کو جس قیمت چاہے خرید لے خبردار تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن پورا آنکھوں کا آنکھوں میں کانوں کا کانوں میں کاروبار کا کاروبار میں نوکری پیشاؤں کے لیے نوکری میں مزدوری کرنے والے کے مزدوری میں حاکموں اور حکومت والوں کے لیے کہ ہر ایک کی زندگی میں وہ قرآن عملی طور پر آ جائے کی محنت دوسرے ہاتھ میں جس کا نام جوہد رسول ہے جس کا نام دعوت کے اللہ ہے جس کا نام اللہ کے دین کی وہ محنت جس سے دین زندگیوں میں آ گئے یہ دو چیزیں زمین آسمانوں کو جایا دس دس ہے نہ تمہیں کوئی خرید سکتا ہے نہ تمہیں کوئی رڑگڑا سکتا ہے نہ تمہیں کوئی بہکا سکتا ہے نہ تمہارے نہ کوئی تمہاری راہ بدلوا سکتا ہے اگر تم نے ان دو چیزوں کو طے کر لیا ہمیں پرانی زندگی جینی ہے زندگی جینا آ جائے اس کے لیے پہلے قرآن کا علم ہے اس کو سیکھنا ہے اسی لیے قرآن کے تقاضے ہیں سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو یہ قرآن کا تقاضا ہے پھر قرآن کہتا میری میری تلاوت کرو پھر قرآن کہتا تلاوت کرو صحیح کرو آپ اور کاف میں بہت فرق ہے قلب کے معنی دل اور قلب کے معنی کتا کتنا فرق ہے پاس اور کاف میں میری تلاوت کرو صحیح تجوید کے ساتھ مخالف کے ساتھ پھر میرے پیغام کو سنو میں کس توحید کا پیغام دے رہا ہوں کس رسالت کا پیغام دے رہا ہوں کس خبر و حشر کا کس حساب و کتاب کا کس پلشراد جنت و دولت کا اس کے حالات کا میرا پیغام ہے میرے پیغام کو سنو سمجھو اور خالی جیسے یہ ہمارے ساری باتیں ہو رہی ہے اسی لیے کہتے دین کی باتیں سن لینا کر لینا اس سے دیندار نہیں بنتے وہ تو زندگی میں کہ قرآن کی آیت پڑی آنکھوں سے بہت آنکھوں سے متعلق بہت اچھے لہجے میں کل دل مکمنی عبو افسر نبی کہہ دیجیے ایمان والوں کو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں بہت تجوید کے ساتھ بہت لہجے میں بڑے لہنے لیکن بد نظری کا شکار ہے یہ قرآن اس کی آنکھوں میں نہیں آئے منتان یوگ میں بلاہ ولی مل آخر فل خیرن اور یسمت فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں آخرت کو مانتا ہوں اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے نہ بولے تو چپکا رہے ساری بلی ہے اسی لیے خالی اس کو بیان کر لینا بیان سن لینا اور اب تو ٹیپ میں ہوتا ہے نا اب تو گاڑی بھی اب تو ڈرائیور ڈرائیور نہیں پڑتا ہے مشین پڑتی ہے اس کو سواب ملتا ہوگا سواری کی سنت میں مشین پڑتی ہے نا ڈرائیور صاحب تو سگریٹ پیتے ہیں اور مشین ہے سبحان اللہ جی اسی کو سواب ملتا ہوگا اسی لیے کہ اللہ نے قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں نبیوں کے امتوں کے قوموں کے جگہ جگہ جگہ چلیے تبیر یا اول الباب او عقل کے دعوے دارو او عقل کے دعوے دارو عقل سے کام لو عقل تمہیں بتائے گی اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ مشین پڑ رہی ہے تو سگریٹ پر پی رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں یہ کھوپڑی میں عقل بھی ہوئے اس سے کام لے کہیں کہا ہوا یا عل افسار یہ اما سابقہ پہلی امتوں کی تباہی جنہیں اپنی قومی طاقتوں پر گھمنڈ غرور تھا کسی کو اپنے فنون پر کسی کو اپنی حکومت پر کسی کو اپنی دولتوں پر ان سب کے واقعات کو بیان کر کے یا سورج کے شروع میں بیچ میں یا آخر میں بہت بھی رو پوری سورج یوسف کس باپ کے بیٹے تھے بھائیوں نے حسد آیا بھائیوں نے باپ سے دور کرنے کے لیے کیا کیا کیا مصر کے بازار میں بیتے جیل خانہ تحمت لگائی جیل خانے میں رہے میں نے کہا تھا نا امن چاہتے ہو بولو آمنو وقت اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پہچان لیا تھا بھائیوں نے انت یوسف آپ یوسف ہیں ہاں، انا یوسف وہ حضرت یہ میرا وہ بھائی ہے دنیا میں کل منگل علین اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن نے کا بیان کیا جس میں بھی خوف خدا ہوگا تاجر ہو کاشتکار ہو غریب ہو عورت ہو مرد ہو شرطی ہو غربی ہو عربی ہو عالمی ہو ہو میت ہوئے اسبر اور صبر کے دو وایا علماء نے بیان ایک سارے اسباب گناہ کے موجود ہیں جو گناہ کرنا چاہے اس گناہ کے اسباب موجود ہیں اور اس میں اللہ ناراض ہو جائیں گے وہ بشیر ہے وہ سمیع ہے وہ علیم ہے وہ قبیر ہے گناہ سے بچنا صبر کا ایک اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جیسے ہمارا یہ سارا مجمع اتنی ساری دنیا کے اتنے سارے ملکوں کے اور کہاں کہاں کے سردی بھی گرمی بھی کھانا آگے پیچھے نیند نہیں آ رہی ہے بہت سارے حالات ایمان بنانا ہے ایمان کے بنانے کی راہ میں اسی لیے قرآن نے کہا ہے انہم یعلمون کماتا تعلمون وترجون ارجن اللہ ما اللہ یرجون ارجن تکلیف تو سب کو ہوتی جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی سردی لگتی ہے اور جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو بھی لگتی ہے لیکن تمہارا سردی برداشت کرنا تمہارا بھوک برداشت کرنا تمہارا اس پر جمنا تمہارا تقاضوں کو پورا کرنا اپنی و مال لگا کے کسی سے پھوٹی پوڑی نہ چاہنا من اللہ تمہاری امیدیں اللہ سے وابستہ ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فرمائی اب شروع اب ملو مایا کو بشارتیں حاصل کرو ہر قدم پر ہر ہر خرچ پر ہر سانس پر ہر تکلیف کے جھیلنے پر ہر طرح کے حالات سے اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا بشارتیں حاصل کرو کہ وضو کیا گھر سے وضو کر کے مسجد آ رہا ہے ایسا ہے جیسے حرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے ہر قدم پر ایک درجہ ہر قدم پر ایک نیکی ہر قدم پر ایک معاف اور مسجد میں آیا تو جیسے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کا مہمان ہوتا ہے پھر میزبان پوچھتا ہے آپ ٹھنڈا پیتے ہیں تازہ پیتے ہیں شکر کی پیتے ہیں بغیر شکر کی پوچھتا ہے نا میزبان کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے میزبان پوچھتا ہے کیسے آئے کیا چاہیے جب کوئی کسی کے گھر جاتا تو ہے بھائی کیسے آئے کہاں سے آئے یہ یوں کہتا ہے آئے گدا پرور آئے گدا پرور آ رہا ہوں تیرے در پر آپ آئے گدا پرور آیا ہوں تیرے در پر اور تو کیا مانگوں بس تو ہی مجھے مل جا کہ مسجد اسی لیے اسی لیے جب مسجد میں دنیا کی باتیں ہوتی ہے تو فرشتہ بہت ناراض ہوتا ہے پہلے کہتا ہے ارے چپ یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں پھر بھی گپوڑتے رہے نہیں نہ انتا نہیں ڈانٹ کے کہتا ہے کہ جب تیسری مرتبہ میں بھی دیکھا کہ نہیں تو کیا فرشتہ کہہ رہا او اللہ کے دشمن اب یہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا دشمن ہے وہ بازار میں چوتھا کلمہ پڑتا ہوا اللہ کا دوست ہے اس لیے دوستوں بار بار بار بار ہمارے بڑوں سے کتنا سنتے ہیں دین سیکھو دین سیکھو دیندار بننا دین سیکھنا دین پر چلنا اور پھر چونکہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن بھی اپنا علم بھی اور اپنی نبوت والی ساری ذمہ داریاں کہ اپنی ذات سے لے کر عالم کے آخری کنارے تک قیامت کا سور پھونکے جانے تک تمام انسانوں کی ذمہ داری جو آپ پر تھی حضور میراث پہ سمت کے بچے بچے کو دے دیتے معمولی بات نہیں اسی لیے حضرت علیہ السلام نے تو تمنا کی تھی اور اللہ سے کہا تھا یہ امت مجھے دے دی جائے کہ نہیں یہ تو نبی آخر زمان کی خاتم الانبیاء کی امت اللہ میں آ یہ امت آپ نہیں دیتے تو مجھے ہی اس امت میں سے بنا دیجیے معمولی بات ہے اتنا بڑا پیغمبر اور ان کی پیغمبری پر کیسا باطل باطل کا بھیجا پھٹا ہے پرت سے اڑے ہیں اور گران چھلان کی فوج کے ساتھ غرقیاب ہوا ہے جس کی پیغمبری جس کی نماز اسی لیے انہوں نے ہمیں تو سبق ملتا ہے ہر قدم پر جب بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے اس نے کیا کہا کا کوئی ملا واقعی ہی مسجد میں بھی نہیں جانے دیتا نماز اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو لیکن وہ عقیم الصلاح کہا ہے نماز پڑھو نہیں کہا ہے اسی لیے علماء علماء ہے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے اس نماز سے متعلق اقامت سلاد نماز کو قائم کرو اور نماز کی حفاظت کرو یہ اقامت سلاد کیا ہے کہ تمام مستحبات سنن غیر موقع سنن موقع واجبات فرائض نشواب سے لے کر کلی سے لے کر نیت سے لے کر جیسے یہ ہماری فضائل کی کتابیں ہیں نا فضائل اعمال فضائل ستار اس میں دیکھو علماء کرام نے کہ بارہ ہزار مسائل نماز کے لیے اور ان بارہ ہزار کو بارہ میں جیسے پھلوں کا نکالتے ہو نا اور سوپ پیتے ہو یہ سارا نکالتے اور سب سے پہلے جب وضو کرو تو کہ ہاتھ پیر تو یوں پانی سے پاک ہوتے ہیں اس سے پہلے نمازی دل کو پاک کرے اس لیے یہ ساری باتیں کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی اور پیغام ہے یہ پیغام ہے پورے آنند کے بسنے والے چار سمتوں کے درمیان انسانوں کو سب سے پہلا پیغام اپنے دلوں کو صاف کرو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا حضور نے ارے بلال تیرے پاس ایسی کیا امال کی پونجی اور کتنے اچھے اچھے کیا امال ہے تو جنت میں بھی آگے آگے میری جان قربان اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ سر میرے پاس کیا ہے دو باتیں جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے ہر ایک کی طرف سے میرا دل پاک کسی کا کینا کپٹ حسد وہ میرے دل میں نہیں ہوتا یہ ہمارے لیے سبق ہے یہ ہماری رہبری ہے صحابہ کی زندگی ارے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت پہلے تو وضو پڑھتا ہوں یہ ہمیں سکھا گئے یہ ہمیں سکھا گئے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت اخلاق کے ساتھ کہ وہ اخلاق کیا ہیں ایک یہودی عالم آئے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے وہ ان کا لطن عظیم آپ کو بہت بلند اخلاق وہ کتنے بلن کیا ہے اور ذرا مجھے بتائیے وہ یہودی عالم ہیں اور پوچھ لیں لیکن اتنا بڑا آدمی حضرت عمر کیا شان ہے ان کی یا تو شیطان اس راستے سے جا نہیں سکتا جہاں سے عمر جا رہا ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کہ ایک چیز عمر پر آئی ہے اور اللہ نے تعریف کیا ایسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ دروازہ کھلا ہوتا تو میں اللہ کا نبی ہوتا لیکن دروازے کیسی ہے ہم تو چار مہینے دیکھ کے سمجھتے کہ بس میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں میں ذمہ دار ہوں میں کام کو لے کے چلتا ہوں اور میں میں میں میں کے گلے پر تو چھری ہے بکری میں کرتی ہے نا کیا میں میں کہ جو کہے میں کہ تیرے گلے پر چھوڑی تو کچھ نہیں لم یکن مذکورا الانسان من الشر لم یکن رمیت تو ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے اور اسی لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ہمارے یہاں پورے ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا وہاں بننے والی مسجد میں فرمایا تھا کہ بھائی شروع یہاں سے کیا تھا اور آنکھیں بہ رہی تھی آنسو بہ رہے تھے فرمایا بھائی دوستو میں آپ تو صرف اللہ کی ذات ہے یہ کہا حضرت جی کی ایسی جدی بن گئی کہ بہت دیر تک آج آگے بول نہیں سکے پھر بہت مشکل سے قابو پایا فرمایا یہ ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کام کہاں پیدا کر رہا ہوں یا میں کام کو لے کر چل رہا ہوں اور پھر آگے فرمایا اگر کسی کو یہ زوم ہے اور کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ علاقے کو تو لے کے میں چل رہا ہوں ملک کو تو میں لے کے چل رہا ہوں کام کو تو میں لے کے چل رہا ہوں فرمایا اس کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والی کتیا سے زیادہ نہیں ہے وہ بیل گاڑی جس پر کونٹلوں کا وزن کتیا نیچے آ گئی وہ یوں سمجھے کہ ہیں دیکھا کتنے کونٹل اٹھا رہی ہوں اگر تو ایسی ہے کہ اگر پہیے سے ٹکرا جائے تو اب بیل کی رات لگ جائے تو تیری آنکھیں باہر آ جائیں گی وہ تو وہ آگے دو دو بیل ہیں وہ کھینچ کے لے جا رہے فرمایا کوئی کچھ نہیں ہاں یہ گاڑی چلے گی ایمان پر احمان پر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اللہ کے حکم والی زندگی پھر فرمایا تھا اگر کام کرنے والوں میں آپس کے دلوں میں جوڑ ہے تھوڑے ہیں ان کے کندھوں پر رکھ کر اللہ وہ قوموں کی ہدایت کے فیصلے کریں گے لیکن اگر ان کے ہی دل آپس میں پھٹے ہیں تو قوموں کی ہدایت تو بات کی بات ہے ان کا خود کا اپنی صحیح راستے پر جمنا مشکل ہو جائے گا ہمارے بڑے سب کچھ ہم کو اسی لیے اسی آخری بیان میں فرمایا تھا کرتے رہو کرنے کا یہی زمانہ ہے مرنے کے بعد نہیں کر سکتے ڈرتے رہو یہ اتنے لمبے سفر یہ ایسے خرچ یہ ایسی سردی یہ ایسی بھوک یہ ایسے مشورے یہ ایسے ڈیٹر ہو جائے کبھی پیدل کبھی سواری کبھی مردوں کی کبھی مستورات کی کبھی سال کے علماء کی کہاں کہاں کی اور کبھی مشرق کبھی مغرب ڈرتے رہو کہ کہیں یہ سارا کیا کرایا یہ مشورے یہ چار مہینے چلے یہ لمبی نمازیں یہ اشراق چاش عوامین تحجد اور یہ فرائض اور یہ اپنی جان و مال کو خبر کہیں یہ منہ پر نہ مارا جائے یہ بات صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ نماز بدلوا دیتی ہوئی جاتی جب نماز کا حق کیونکہ یہی حال مشورے کا تعلیم کا مسجد کا حق ہے تعلیم کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے بھائی بہنوں کا حق ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ہے اس کے رسول پاک سفم کا حق ہے اس کی کتاب کا حق ہے امت کا حق ہے اس لیے حضور کشان نے کیا حضور کشان بتائی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے یہ حضور کی شان ہے کہ کون کہ کسی کی ادنا تکلیف حضور کو بے چین اور بے قرار کر دیتی اسی لیے ایک مرتبہ ہوا آپ مدرسے میں جہاں پڑھتے تھے لکھنؤ میں حضرت مولانا ابو الحسن علی نبی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے جنہوں نے دینی دعوت لکھی فرمایا یہ تقریر ہے یہ بیانات یہ سارا مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان کی بے چینی ان کی بے قراری اور بے کلی اس کو کوئی الفاظ میں تعبیر کر ہی نہیں سکتا اس کا تعلق تو دیکھ نہیں سکتا کیا کسی کا اگروتا بچہ مرے اور وہ رویا اور بے چین بے قرار ہو امت کے حق میں امت کا ایمان امت کی آخرت امت کی عبادات امت کی معاشرت امت کے اخلاق امت کا خدا رسول سے تعلق ایک بے چینی اور پھر کہ اتنی بڑی امت اس کے ایک ایک فرد کی وہ ذمہ داریاں ذمہ داری کے لیے پیدا کیا گیا کہ ہر ایک کی اپنی ذاتی زندگی ایک مرتبہ فرمایا تھا ہمارے حضرت احمد جی اللہ علیہ ہم بیٹھے تھے فرمایا امن احسن قول ممن دعا اللہ سے لے کے وقت امن احسن قول ممن دعا اللہ سے امت کے ہر فرد کے ذمے پورا عالم کیا گیا ہے تم ذمہ دار ہو اللہ تعالی کے رسول کا پیغام عالم کی چار سمتوں میں ہر فرد بشر تک پہنچی وعمل صالحا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پورے عالم کا فطر بڑے لمبے مشورے اور بہت سات توجہ یہ اور وہاں جماعت اور یہاں بھی اور وہاں بھی لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی اگر شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو وہ عالمی فکروں والا ادھورا ہے سے پھر فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی میں کہ خلاف شرح خلاف سنت کوئی چیز نہیں کھانا کمانا پہننا اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا سب لیکن امت پر کیا گزر رہی ہے امت کہاں بک رہی ہے اس کے جوان کس کی جوڑ میں بیٹھ رہے ہیں اس کی کماریاں کن کی نقلیں اتار رہی ہیں اگر اس کا فکر نہیں ہے تو یہ ذاتی زندگی والا بھی ادھورا ہے پھر عجیب بات فرمائی خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے بڑا نصیب بار ہے جس کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے دے اس کی اپنی ذات کی زندگی دی شریعت سنت کی پابند استقامت اور اخلاص کے ساتھ کی اور عالم پورے اور پوری امت کے رام عام انسانوں کا فکر اس سب کے بعد وقال ان من المسلمین خوبیاں تو یہ ہے لیکن اپنے آپ کو میں جیسے سارے ساتھی ہیں میں بھی ایک ساتھی ہوں جیسے سارے بھائی میں اپنی کوئی شان نہیں اپنی کوئی حیثیت بنانا نہیں اسی لیے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے فجر میں اور وہ زمانہ تھا الیکشن کا صدارت کی صدارت کی رکن ذاکر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ الیکشن تھے صدر صدارت اعلان ہو گیا کہ ڈاکٹر جوہن صاحب صدارت کا ایک آدمی آیا چالو بیان میں اور مولانا یوسف صاحب اس اللہ علیہ کے کان میں اس نے کہا حضرات ذاکر صاحب صدر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے مائک سے منہ بتا کر سے کہا ارے تم کیا جانا ذاکر حسین کو جو میں جانتا ہوں مجھے یاد ہے ذاکر حسین صاحب کس طرح اکھڑے سے پیدل چل کے اندھیرے میں فجر کی نماز ابا جی ابا جی کے ساتھ پڑھتے تھے اور یہاں اور کیسے روتے تھے اور کیا ان کی حیثیت تھی پھر اس کے بعد مائک پر آ کر سب نے مائک یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا ہمارا یہ کام ہماری یہ محنت یہ قربانیاں یہ سفر یہ مشورے یہ لمبے لمبے چیخ چیخ کے بیانات یہ کوئی اپنی حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے یہ کام تو ہر ایک کو اپنی حیثیت مٹانی ہے اللہ کے لیے ملکوں کا فکر ہے عالم کا فکر ہے اپنی ذاتی زندگی اشراکار کی بہت پابندی ہے یہ اپنی حیثیتیں بنانے کے لیے نہیں ہے جس کی جو حیثیت ہو خاندانی ہو علاقائی ہو دولت کی ہو کسی عہدے کرسی کی ہو ہر اپنی ہر حیثیت کو اس راستے میں اس محنت میں مٹا کر صرف اور صرف اللہ کا سچا بندہ اللہ علیہ جن کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ہے ماں کے پپوت یہ ہے ماں کے پوت ہاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو حید صحابہ ان دلوں میں لکھ کے اس کا ہیڈنگ ہے اس کا ہے مح بدلو تبدیل یہ ان سپوتوں کی زندگی ہے اور اس میں الگ الگ باپ باندھے ہیں ان کی قربانیاں ان کا ایمان ان کے تحملات اور ان کا صبر شکر ان کی معاشرت ان کے اخلاق ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق ان کی آخرت کا فکر اور ان کا خدا کی مخلوق پر ترس کھانا ہر جہنم سے بچے اس کے لیے رونا وہ سارا بیان کیا کہ یہ کام اپنی حیثیتیں بنانے کے لیے نہیں ہے جس کی جو حیثیت ہو اللہ کے لیے اس حیثیت کو مٹانا توازو اور آجزی کے ساتھ کام چلے گا قربانی کے ساتھ چلے گا اخلاص کے ساتھ چلے گا سارا کیا کرایا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کے لیے موٹے آنسو یاد کرو بدر کی رات مکے کا کوئی گھر خالی نہیں تھا آپ کے خلاف میں سے ہجرت کی رات میں ہجرت کر کے تشہیر لائے ہیں مدینے والوں نے کیسا ساتھ دیا مکانات خالی کر دیے لیکن ان کو مکے والوں کو بہت چوبی اچھا اچھا اب یہ وہاں سے ان کو وہاں بھی امن سے رہنے نہیں دینا ان کو وہاں بھی چین سے رہنے اب وہ سفیان گئے اور وہاں سے ان کے ساتھ مل جل کر کے بڑے بڑے ہتھیاروں کی اور کائی کائی کائی کی باتیں کر کے آئے حضور اکرم وسلم جو مسئلہ آتا تھا وہی کے ذریعے اب آپ چل رہے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ گرمی تین سو تیرہ سال جس کے پاس جو کچھ ہو جلدی سے آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ یہ نقد تشکیلیں اس طرح ہوتی ہے میرے کپڑے دھوبی کے یہاں گئے ہیں میرا وہ مکان بن رہا ہے میرا یو رہا میرا ہر تقاضے ہوتے ہیں یہ نہیں خدا کرے ہم اس کام کو سمجھیں اسی لیے مولانا یشو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے ہماری سوچ بدل جائے لوگوں نے پوچھا حضرت ہماری سوچ کیا بدلے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی ہماری سوچ کرتے کرتے روزانہ حضور والی سوچ کے قریب ہو جائے یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی کہ آپ کی سوچ عزیز علیہ مان تم عزیز علیہ مان تم حریث علیکم کسی کی ادنا تکلیف کوئی ہو کسے باشد اس کی تکلیف نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی تھی کہ اگر یہ اللہ کو پہچانے بغیر اگر یہ ایمان کے بغیر مرے گا تو جہنم کی کس میں چلے گا اس لیے حضر فرمان ناسمہاد لوگوں میں بڑی استعدادیں ہیں جیسے سونے چاندی کانوں میں لیکن کہ اس کے لیے جیسے سونا نکالنے کی خاص محنت ہے کوئلہ نکالنے کی خاص محنت ہے کنو سے پیٹرول نکالنے کی زمینوں سے خاص محنت ہے کہ یہ ایمان اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اپنے پورے کمال کے ساتھ اپنی پوری صفات کے ساتھ تمام روایت سے پاکی کے ساتھ اکیلے اللہ کی ذات و صفات پر یہ ایمان بن جائے اس کی ایک خاص محنت ہے اسی لیے کہتے ہیں تمام انبیاء تمام رسول علیہ رسورات تسلیمات اس محنت ہی کے لیے بھیجیں گے اسی لیے کہتے ہیں جب جماعتیں جاتی ہے نا تو پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو کیا چاہتے باپ کا نام ماں کا نام کتنے بچے کیا کرتے بہت سارے اگر کوئی ایک کام ادھورا رہ ایک ایک کھانا اگر ادھورا رہ جاتا ہے تو پاسپورٹ آفیسر کہتا ہے صاحب پاسپورٹ تو اسی آفس میں بنے گا چھپا میں لگاؤں گا لیکن یہ کھانا ادھورا ہے کیا جماعتیں اشراف بھی ہے نمازیں بھی ہے نفلیں بھی ہے حضور والی محنت حضور والا درد حضور والا فکر دانتوں کا رونا آنسوں کا بہانا اس لیے جہاں سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہوا ہے وہیں پہلے دن بتلا دیا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بے احمد سبھی پہلے دن کا پہلا سبق ہے نبی کی محنت کرنے والوں نبی والی محنت کرنے والوں نبی کی راہ میں جانے کھپانے والوں نبی کا دین دنیا میں چڑھنے والوں نبی کا دین اپنی زندگیوں میں اتارنے کا فکر کرنے والوں سدا کا وہ وہ بدر کی رات کی سدا کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا کرو تجھے تیرے نبی کی آئیے یا قیوم کا واسطہ اب امت کے حال پر رحم فرما دے ایمان بنا دے جو آئے ماں ہر قدم پر رہ بھائی اسی لیے میرے دوست بزرگوں میں نے کہا کہ کام ہے پورے عالم کی ذمہ داری ہے اپنی ذاتی کی زندگی کی ان وہ اہلی کم نارا ایمان والو سب سے پہلی ہر آدمی کی اپنی ذات کی ذمہ داری اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور یہ اپنے اہل اہل خانہ اپنے بھی بچے ان کو کہ جیسے ان کے کپڑے ان کی دوا دارو ان کی ان کی ساری پسندیدہ فکر کرتے ہو سب سے پہلے اور جہنم سے بچنے کے لیے دنیا ایک دفعے نہیں دسیوں دفعے ایک آدمی کے پاس تمام طاقتوں کے ساتھ ہو اس سے جہنم سے نہیں بچ سکتا ایمان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال لہ احد شمدون لم يلد ولم ولم يولد له كفوا احد ایمان ہی سے آدمی جہنم سے بچ سکتا وہ ایمان سیکھنا ہے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سارے نبی ایمان کی دعوت اور اس کو سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے ایمان کے ساتھ دونوں چیزیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑ دیا جو آیت آئی آپ نے اس کا پیغام پہنچایا جو آیت آئی آپ نے اس کا پیغام یہ حلال یہ حلال یہ جائز یہ نہ جائز ایمان اور علم کا جوڑ ہے ایمان اور علم بغیر علم کے تو آدمی راستہ بھی نہیں چل سکتا یہ راستہ نہیں معلوم علم بتائے گا اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں اس کے وہ جو وعدے ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں پر کتنا دیتے اس لیے ہماری تعلیم میں فضائل اور مسائل ہماری تعلیم میں فضائل ہیں اور اس کا طریقہ ان کے وہ مسائل ہے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے یہاں فضائل بھی ہے مسائل بھی ہے گھر سے وضو کر کے چلنے والے کے لیے ایک کھجور کے ٹکڑے کے برابر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنے والے کا تو کچھ غلب رب اللہ کے غلط ٹھنڈا کر دیتا ہے امال ہاں، کی قیمت بتائی پھر اس پر جس کو صدقہ کے اس پر احسان نہ جتانا تو جانے تیرا خدا جانے اس کا بدلہ تجھے خدا دیں گے ایک ایک چیز بتائی اس کے فضائی بھی بتائے اور اس کا طریقہ بھی بتایا نماز مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کی نماز میں پانچ باتیں پیدا ہو جائیں کلمے والا یقین فضائل والا علم مسائل والی شکل اللہ والا دھیان اور اخلاص والی نیت میں مختصر کہہ رہا ہوں فرماتے تھے کہ جس کی نماز میں یہ پانچ باتیں پیدا ہو جائے یہ نماز اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جیسے دو سو پانچ سو گز زمین میں گہرا پانی موٹریں جس طرح کھینچ کر کے اس کو لاتی ہے اور زمین کی زمین کی آپاشی ہوتی ہے اور اس کی سچائی ہوتی ہے یہ نمازیں آسمانوں سے کچھ طاقتوں کو اتار کر سوئے انسانوں کو جگاتی ہے جن کے دلوں پر مہر لگی ہے ان کی مہر ٹوٹتی ہے اور ایک ہدایت کی لہر چلتی ہے خدا کرے ہم اس محنت کو سمجھیں سیکھیں اس لیے جاؤ محنت کرنی وہاں علم کا حاصل کرنا حلال حرام جائز ناجائز ہے نہیں کاروبار میں شری اللہ جسائے خیر دے علماء کرام کو مال کی کھال نکال دی ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خط بھیجا تھا مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں وہ پڑھ رہا تھا اور اس وقت میرے سامنے ایک تفصیل تھی اور وہ یہاں پاکستان کی ہی تھی اس خط میں تو یہ تھا کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ پنجاب میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں گاؤں کے گاؤں اور خاندان کے خاندان تو حضرت مایوس ہو گئے کہ امت تو گئی ہم تو یہاں امت کی وجہ سے یہاں رہ کے کیا کریں تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے تھے لیکن چینی بہت تھی بہت بے چینی آدمی کی جیب سے پانچ کا نوٹ گر جائے تو سارا دن تشریف پڑتا ہے میرے پاس میرے پاس میرے پاس یہ امت اسی لیے مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضور نے قوم نہیں بنائی تھی قومیں بنتی ہے تشدد تہذب سے اور تفرق سے میرا خاندان میری برادری میرا آدمی میرا میرا میرا حضور نے قومیں نہیں قوم نہیں بنائی تھی حضور نے امت بنائی تھی اور روم سے بھی ہے حبشے سے بھی ہے مکے سے بھی ہے یہ خاندان ان کے آلات ان کی پرانی چیز لیکن سب کو محمد ہی بنایا تھا وہ خط میں پڑ رہا تھا میں یا صاحب رحمت علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بیچے نہیں تھی تو اس وقت کے وہاں کے جو چوٹی کے علماء ان کو جمع کیا اللہ کا آج بھی وہی ہے الان تماکان اس کے ہاں کوئی تقدر تبدل نہیں سب علم نے کہا جی ہاں قرآن اس کا اس کا کلام ہے جتنے وعدے جتنی وعیدیں وہ ساری اسی طرح ہیں پھر امت کا یہ حال کیوں ہے ذلت کی طرف کیوں جا رہی ہے تو اس وقت علماء نے کہا تھا حضرت امت میں علم کی بڑی کمی ہے ماں یا اللہ نے فرمایا مجھے آپ کے جواب سے اتفاق نہیں ان تو بہت ہے ایک آیت کی کتنی تفصیلیں مدرسوں میں جاؤ ابھی شیخ الحجیز صاحب جو بیٹھے ہیں ابھی طالب علم کی عبارت پوری نہیں اس سے پہلے فرماتے کا سو بیالیس فال ہے اس میں پچیس فال ہے اور پھر اس وقت میرے سامنے سچی تھی اس میں بحث چل رہی تھی کہ گھوڑے نے لات ماری تو اس کا تاوان کس پر مفتی پیچھے پڑ گئے پہلے یہ بتاؤ چل رہا تھا یا کھڑا تھا چل رہا تھا تو یہ اور کھڑا تھا تو یہ پھر یہ بتاؤ اس کا مالک اس پر سوار تھا زمین پر تھا سوار تھا تو یہ اور پھر یہ کہا کہ پیچھے سے ہانک کے جا رہا تھا یا آگے سے لگام پکڑ کے جا رہا تھا مال کی کھال اور کھال کی کھال نکال دی میرے دوستوں اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں نہ جانے کیا کیا لوگ سیکھتے ہیں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز دین سیکھنا ہے میں کیا کیا بتاؤں آپ کو ایک درزی ہمارے یہاں اور وہ ایسا ہمارے یہاں کے ملک کے صدر کا جو کیا کہتے ہیں اس کو کون سا لباس کہتے ہیں یونیفارم یونیفارم کہتے ہیں نا ہمارے ملک کے صدر کا یونیفارم شیروانی ہے وہ اس کے یہاں بنتی تھی اس درجے کے یہاں اور جس کے یہاں صدر کی شیروانی بنے جماعت والے جاتے تھے یہ گھر گھر کی ملاقاتوں کو بیکار مت سمجھنا کس دن کون سی کون سا کس حیثیت کا کس استعداد کا ہاتھ لگ جائے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے ایک دن اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی وہ بھی آیا چلے سے واپس آیا سے واپس آیا مولانا صاحب اللہ علیہ کے حجرے میں گیا اور سارا قطار رو رہا ہے ارے بھائی کیا بات ہوئی کیا ہوا حضرت دیر چلنے سے آ رہا ہوں میں نے ابھی سنا کہ بندہ کہتا ہے رب یارب یارب ہر اوپر سے جواب ملتا ہے کپڑا تیرا حرام کا لکما تیرا حرام کا اور یہ تیرا حرام تیری دعا کیسے قبول کروں حضرت جی یہ سر کی ٹوپی سے نیچے کے پاجامے میں تک سب لوگوں کا مارا ہوا کپڑا ہے میرا کیا ہوگا بڑے چھوٹوں کو بہت پیار سے محبت سے چلاتے ہیں مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لنگی ٹوپی کرتا تین چیزیں جی یہ بالکل پاک اور حلال ہے اور وہ جن کا حق تیرے پر ہے جن کے کپڑے تھی چرائے ہیں اور جو تیرے بالکل پرمیننٹ گاہک ہیں ان کا حق ادا کر ان کا کپڑا دے یا اس کی قیمت اس کے پیسے دے مفتیوں سے پوچھ کر اور یا وہ تجھے معاف کرے اللہ اکبر جب دل کے لگ جاتی ہے اس کے لگ گئی اور کتنوں سے معافی اور کتنوں کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ بھی ان کی دونوں بیویاں بھی اور ان کے دونوں بیٹے بھی کہ پورا خاندان دعوت کا نمونہ بن گیا میرے دوستوں اسی لیے کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ وسلم کی جان مبارک اور آپ کا فکر اور آپ کا جو عمل ہے ہر عمل میں کیا لوہے کو کھینچنے کی طاقت ہوگی متنا تیس میں جو طاقت ہے دلوں کے کھینچنے کی محمد صلی اللہ وسلم والی محنت میں محمد صلی وسلم والی تعلیم کے حلقے میں محمد صلی اللہ وسلم والی نمازوں میں لیکن مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اسے رسم نہ بنائیے یہ ہفتے کی جو گشتے یہ مہینے کے تین دن یہ صبح شام تک کی تصویرات یہ آج کا مشورہ یہ دن کا جوڑ اسے رسم نہ بنائیو ہو فرمایا یہ جتنے اعمال دعوت ہیں ان میں کے ہر عمل میں آج بھی یقینوں کے بدلنے اور زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی وہی تاثیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر مثال دی کہ اگر لیمو دنیا میں کتنے سلسلے گئے کتنی جنگیں اور کتنا کیا کچھ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو پانی کو کٹا کرتا تھا اتنا سارا سب کچھ ہونے کے بعد کیا لیمو کی تاثیر بدلی ہے ارے بولو نا اور پھر ہاں کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو تو کھٹا ہوگا اور اسٹیشن کا کولیر رکشا چلانے والا نچوڑے گا تو کھٹا نہیں ہوگا کوئی ہو ارے بھی اگر ویلو کو نچوڑے گا پانی کٹا ہوگا پرمار جس طرح نیمو کی تاثیر نہیں بدلی ہے محمد الرسول اللہ رسوم والی محنت آپ کی محنت کے سارے اعمال وہ دعوت وہ تعلیم وہ ذکر اذکار وہ نمازیں وہ خدمت وہ لوگ کے لیے اپنی جان و مال کو کھپانا آج بھی اس کی تاثیر اور سب سے پہلا نفع لنح دین نبوم جو محنت کرے گا سب سے پہلے اس کی جھولی اور اس کے دل میں ہدایت کا نور بھروں گا اور پھر یہ جتنا اس کو لے کر چلے گا جیسے ٹارچ لے کر چلتا ہے تو راستہ کھلتا چلا جاتا ہے جتنا اس محنت کو لے کر گاؤں میں گلیوں میں بستیوں میں شہروں میں ملکوں میں اقالیم میں یہ وہاں روشنی چلتی ہے لیکن فرمایا وہ تمہارے گھروں کے شوکیس وہ تمہارے گھروں کے شوکیش جس میں بڑے بڑے سبزیوں کا بھی پورا سیٹ انار سیب آم انگور کے ہوشے جو شوکیس میں ہے دیکھنے کے لیے اکلوتا دیتا یوں کہے ابا آج تو انگور کھانے کو جی چاہتا ہے ہاں بیٹا یہ تو دیکھنے کے ہیں کھانے کے نہیں کہ اگر تم نے اس دعوت کی دعوت کو اس کی محنت کو اس کے اعمال کو چاہے اپنی مسجد اور جماعت کی سطح سے لے کے عالمی سطح تک کے مشورے ہوں اگر رسم بنائی تو یہ ایسی ہے کہ سارا شہر مل کر شو کیس کے لیمو کو نچوڑے گا لیمو پھٹ تو جائے گا خطرہ ایک نہیں گرے گا اگر اس محنت کو ایک رسم کے طور پر اسی لیے ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا ہماری یہ محنت دنیا کے تمام رسم و رواج سے دنیا والوں کے تمام رسم و رواج سے بالا تر ایک اکیلے اللہ کی رضا اللہ کا فضل اور آخرت بن جائے اسی لیے صحابہ کیسے ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو کیسے مجاہدے لیکن کیا کہتے تھے انما ہما الآخرہ اس ساری سردی گرمی بچے بھوکے یتیم بھوکے بھی ہیں شہادت ہو گئے وہاں یتیم ہو گئے گھر والے بیوہ ہو گئی یہ سب کچھ یہ ساری دور ہو اور یہ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں کہاں روم کہاں فارش کہاں ہفتہ کہاں افریقہ کے جنگلات کیا چاہتے ہو دنیا کی چھٹی کون نہیں چاہتے دولت دولت دنیا لے لیہ ہاں۔ دنیا لے ہاں۔ مارو دنیا دنیا داروں کے منہ پر اللہ لوگ رہتا ہر دنیا من دنیا ہوں کماب رہتا آئین اہل دنیا من دنیا ہوں تو سکھائی ایسو جنہوں نے دنیا چاہی ان کو دنیا لے کر تھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی اب بھی من نہیں تیرے والے حکومت کی اور تیرے نبی کی چال والی زندگی دے کر مجھے وہ میری آنکھوں کو اس سے ٹھنڈا کر دعائیں بھی سکھائی اس لیے وہ ہمارے واسطے نمونہ ہے بشاتے کے وہ جنہوں نے ہجرت کی وہ جنہوں نے نصرت کی وہ پہلے ولین تباہ جو ان کی چال چلیں گے اور عربی زبان کے اعتبار سے اتباع کہتے ہیں یہ جو دیہاتوں میں کچھ راستے ہوتے ہیں نا پکی سڑکیں نہیں تو دھول ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے اگر آدمی ننگے پاؤ چلتا ہے تو پورا نشان چھوٹی انگلی سے لے کے انگوٹھے تک کا اس پر پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں انگوٹھے کی جگہ انگوٹھا پیچھ والی انگلی کی جگہ وہ چھوٹی کہ جو انہوں نے جس طرح جان اور مال اور جاہ اور اپنی خواہشات اور اپنی منمانیاں اور اپنی ساری چیزوں کو قربان کیا دنیا والوں کے لیے جیسے تمام نبیوں کے مشترکہ تین پر سب کی ایک اللہ کی دعوت تمام نبیوں کی سب کا ایک مشترکہ جملہ جملہ اتنی امین ہم تمہیں جو راستہ دکھا رہے ہیں یہ حلال یہ حراج یہ خالص تمہارے بھلے کے لیے ماں ہی ملج اس ساری میں تم تو اپنی نادانی میں پتھر بھی مارتے ہو تم تو اپنی نادانی میں کانٹے بھی بچھاتے ہو تم تو اپنی نادانی میں نہ جانے کیسے کیسے نماز میں نماز کی حالت میں حضرت علیہ السلام کا سر مبارک قدم کیا گیا تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور جتنا ہم رسمی جتنا تم ستاؤ گے اور جتنا ہم تو اللہ سے ہوں گے ہماری وابستہ ہے ہم صبر کریں گے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بولی تو معلوم ہمالم ہوتا ہے جتنا میں ستا ہے تمام نبیوں کی تمام تکلیفیں ایک طرف ابائے رام داس تاجار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ سرحم کی تکلیفیں تمام نبیوں کی ساری ذمہ داریاں کسی کو ایک گھر کے لیے ایک خاندان کے لیے لاسل سوالات کے لیے ایک علاقے کے لیے پاک کو پاکستر شیرت لا تو اللہ نفسک آپ کی اپنی ذاتی زندگی آپ کا گھر ام القرا آپ کا مکہ آبا پوری قوم رما سنا کرنا سے بخیر مندیر سارا سب کچھ جو کچھ سب کے ذمے الگ الگ ایک ذمہ داری میرے بزرگوں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی اور جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہو ہر ایک کی سمجھ میں آئے یہ دعوت اس کی اہمیت اس کی اہمیت اس کا ہونا اس کی ضرورت اور اس کی حفاظت اگر امت میں دعوت نہ رہی جس کے لیے میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ اگر جب تک تمہارے اندر میں یہ دو بیماریاں عشرت کی اور جہالت کی جب تک یہ بیماریاں نہیں ہے تو تم اپنے ذمہ داری پر ندی کی نیابت میں خدائی خلافت کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی حیوانیت کو دباتے ہوئے فرشتوں والی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اب طرف کرتے جاؤ گے اور تمہارے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں کو راہ دیے لیکن اگر آ گئی تم نے یہ بیماری دنیا کی محبت ایسے عشرت ہر چیز میں اے ون میری گاڑی اے ون میرا بنگلہ اے ون میرا suit A one A one اگر یہ آ گیا تو تمہارے پاس تو مسجد کے گش کا بھی وقت نہیں ہوگا تمہارے پاس تو آنے والی جماعت کو بھی اچھا جماعت ہے ماشاء اللہ واہ واہ واہ تو ایسا کیجیے مسجد میں چلے یہ کھانا ہے اور وہاں سامان رکھیے گا اور ایسا ہے اگر کچھ وہ تو برابر میں وہ ہوٹل بھی ہے کافی لیجیے گا اور شام کو ہمارے ذمہ دار آئیں گے وہ آپ کا کیا پاچا کریں گے مدینے میں ہوٹل دکھا دیتے اللہ قبر کو نور سے بھرے اللہ قبر کو نور سے بھرے مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ مدینے نے بیان فرمایا فرماؤ مدینے والوں اس مدینے میں رہنے والے تین قسم کے تھے ایک قسم تھی پوری جان پورا مال پوری جان پورا مال جس وقت جہاں جیسے ایک قسم تھی آدھی جان آدھا مال جب ان کی پوری سیرت صحابہ کی پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہر صحابی کے سالانہ چار مہینے باہر کے تقاضوں پر اور باقی آٹھ مہینے میں بھی جن کو نقد جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آتے ان کی مہمان نوازی اور ان کی مہمان نوازی بھی ایسی کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھوکا سلا کر آسمان سے وہ سرو حسین رحین کے تو اتروا دیجیے وہ اپنی اپنی قربانی کو چھپا رہے تھے حضور بار بار پوچھ رہے تھے ارے کیا ہوا مہمان کو لے گئے تھے یہ جی، ہو گیا تھا کھلا گیا تھا یہ ہوا ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا اللہ کہہ رہے ہیں کیا کہنے ان کی قربانی کے کیا کہنے ان کے و ہمدردی کے کیا کہنے ان کی مہمان آوازی کے تیسری قسم ہوتی اس لیے میرے دوستو یہ ساری محنت کوئی رسم نہیں ہے کوئی رواج نہیں ہے ہر ایک اور کرنے والی ساتھ صرف صرف صرف تمام نبیوں کو اللہ نے دیا تمام پیغمبروں کو اللہ نے دیا آپ نامر کو ماں کن تقدری مل کتاب ویمان ورکن جالنا اللہ کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب دینا ایمان وہ سارا ہم نے دیا حضور کو دیا اور حضور بچے کو اپنی اس ساری فکروں کا سارے غم کا ساری دعاؤں کا ساری دعوت کا ساری قربانیوں کا سارے اخلاص کا سارے تعلق معلومات کا ساری فکر آخرت کا ساری قبر حشر خدا کے سامنے کی کا اس کا جواب اور اس کی تیاری اس کا وارث بنا کر مطلب میں تو اس وقت اس کی تشکیل کوئی نہیں کروں گا چار مہینے کا فون تک جائے نے یہ چار مہینے تو کس اور شوہر مر جاتا ہے نا وہ بھی چار مہینے سے دس دن زیادہ بیٹھتی ہے اور جس کے بچہ ہوتا ہے وہ بھی چالیس دن بیٹھتی ہے نکاس میں خبردار یہ یہ مجمع زندگیوں کا فیصلہ کرے ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اسی کی راہ میں چلیں گے اور خدا سے اسی راہ پہ موت مانگیں گے کرو گے کرو گے کون کون کہاں کہاں کے اس مجمے کا کوئی فرد نہ بچے کہ ہم صحابہ والی تینوں جماعتوں کی اور ان کی والی نقل میں آئیں گے بشارت کس نے دی کیسی بشارت جب تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور اگر میں دنیا کی محبت آ جائے گی جہالت آ جائے گی تو پھر تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا اس موقع پر اس موقع پر اللہ کی کتاب کا ہر حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا ہر گھر ہر درد ہر فرد بشر تک جائے اس کی محنت کو لے کر چلنے والے کہ یہ وہ ہیں روم اللہ عنہ جو سب سے آخری درجہ ہے جو سب سے آخری انعام ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا کا اعلان وہ دنیا ہی میں ہو جائے گا اب بولو ہمت کر کے کون کون جی، جی۔ فرمائیں جی،, جی ہر سال چار مہینے ماشاء اللہ ایک ساتھ یہ کہہ لو رکھے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں جہاں جب جیسے جہاں جب جیسے مشورات کے لیے بھی علماء کے لیے بھی اور سب ایک ایک پد کے لیے سارا مجمع کہہ دو جہاں جب جیسے جہاں جب جیسے جہاں جب جیسے جہاں جب جیسے پیدل سواری اندر باہر دور قریب پیدل سواری اندر باہر دور قریب مشرق مغرب شمال چنو مشرق مغرب شمال چنو اللہ سے قبول کروائیں گے اللہ سے قبول کروائیں گے لو بھائی بات تمہارے ذمہ دار ہو گئی جی جی فرمائیں جی فرمائیں جی بھائی اب جو ساتھی کھڑے ہیں ہاں۔ وہ بیٹھ جائیں یہ جن ساتھیوں کو تشکیل کا ذمہ دار مشورے والوں نے بنایا ہے وہ پوچھیں گے اور وہ آپ کا نام وغیرہ لکھیں گے بہت پورے سکون کے ساتھ جس سکون کے ساتھ آپ نے بات سنی ہے اور نیتیں بھی کی ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دیں اب یہ تشکیل والے پوچھیں گے یہ جو بتا وہ کریں وہ ان کی بات سنو میں اللہ خوش آپ حضرات کو اب ایسے بھائی جن بھائیوں کے ابھی تک چار مہینے نہیں لگے چار مہینے لگا کے پھر جائیں گے اور ہر ساتھ چار مہینے لگائیں گے ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں ماشاء ماشاء ماشاء اللہ اللہ اللہ کرا دیں ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں جی جن کے پہلے چار مہینے لگے اور چار مہینے لگا کے جائیں گے اور آئندہ بھی ہر سال چار مہینے لگائیں گے ان شاء اللہ تو چار مہینے نقد دینا ان شاء اللہ ماشاء اللہ اور ملکوں میں جانے والے ساتھی کون کون ساتھی ہیں ماشاء اللہ اپنے ملک کے اندر بھی سال مون اور سال بیرون سال دے رہے ان کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ پیچھے مشرق کی تو تشکیل کی جگہ ہے آپ حضرات ابھی ان جو ہے تشکیل والوں ان کے پاس لے گئے وہاں ان شاء اللہ آپ حضرات کی جماعتیں بنیں گی اس کے بعد پھر ان شاء اللہ آپ کو اگلی تصویر بتا دی جائے گی کر دی جائے گی حکومت کر کے پیچھے مشرق کی طرف جہاں تشکیل کی جگہ ہے جہاں تشکیل کی جگہ تشکیل لے جائیں اور اپنے جماعتیں پر ہیں اللہ ہم ملکوں کے بھی تقاضے ہوں گے صوبوں کے بھی ہوں گے پیدل بھی ہوں گے وہ تشکیل والے آپ کی ترکیب بنائیں گے آپ تو اسی نیت سے کہ بس میں ہوں آپ کے حوالے ہوں جو چاہے کر لو یعنی سادہ سرحد کی طرح کے لکھ لو اس طرح جاؤ اور ایک میں آپ حضرات کو السلام علیکم کیا دیتا ہوں مسافے کا موقع نہیں ہے آپ جواب دے دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ